سن اکسٹھ ہجری کی سورج کے ڈھلنے کے بعد آنے والی شب کو شب عاشور کہا جاتا ہے شب عاشور تاریخ انسانیت کی وہ عظیم رات جس میں کربلا کے بہتر نفوس قدسیہ نے اپنے آپ کو دین اسلام اور شریعت محمدی کی بقا کے لیے آمادہ قربانی فی سبیل اللہ کیا اسی رات میں جب نے حسینی صبح کے امتحان میں اپنی اپنی کامیابی کی اپنی معبود سے دعائیں کر رہے تھے تو ایسے میں ایک عصمت ماب خیمے سے علی کی علی بیٹی کی بار بار آواز ابھر رہی تھی اے رات نہ ٹھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اس لیے کہ یہ رات وہ عظیم رات ہے کہ جس رات میں پہرے پر عباس بھی موجود ہیں علی اکبر جیسا جوان بھی موجود ہے قاسم جیسا لال بھی موجود ہے اور محمد جیسے جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کردار کے نواسے بھی موجود ہیں انصاران حسینی بھی موجود ہیں حبیب ابن مظاہر بھی ہیں زہر قین بھی ہیں سعید بھی ہیں جون بھی ہیں یعنی مختلط عصمت و تارت کا بقار آج کی رات باقی ہے زینب چاہتی ہیں کہ یہ رات کبھی نہ ڈھلے صبح عاشور کبھی نہ آئے اس لیے کہ صبح عاشور وہ قیامت کی صبح ہے کہ جس کی اذان سے لے کر عصر کی نماز کے وقت تک فاطمہ زہرا کا ہرا بھرا گھر دس گھنٹوں کے اندر اجڑ گیا ایک دن میں یعنی دس گھنٹوں میں بہتر جنازے نکل گئے اور اس کے بعد خیمے جل گئے چادریں لٹ گئیں کچھ باقی نہ رہا اسی لیے جناب زینب بار بار اس نماز سے شب میں شب آشو یہ دعا فریاد کی صورت میں کرتی رہی اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب پھر سکینہ کو تماچوں سے بچانے والا کوئی نہیں رہے گا اگر یہ رات ڈھل گئی تو میری چادر کا محافظ کوئی نہیں رہے گا اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب بھائی سے دم ہو بچھڑ جائے گی زین رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زین سونے دس کینا کو کہ پھر سو نہ سکے گی زونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی رات نہ ڈھلنا گھبرائے ہوئے لال ہے سیمی ہوئی مائیں جی بھائی کے علی اکبر کو دعائیں لینا ہے ابھی اونو محمد کی بلائیں اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زین رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تک مٹ جائیں گے کل آل پیمبر کے نشات باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذاں تک رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب ہر چاند کے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی کچھ آنکھ میں حسرت ہے تو کچھ آس ہے باقی لیکن میرا بھائی میرا ہے باقی اے رات نہ ڈھلنا کے اجڑ جائے گی زینب باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ بیٹی بلانے کو ہے شبیر کا پینا جھولا دیا کا جھلاتی ہے سکینہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب کل کون سنے گا یہ میری بکا بھی ہوگا تہ خنجر میرے بھائی کا گلا بھی خیمہ تو کجا سر پینا ہوگی یہ ردا بھی رات نہ ڈھلنا کے اجڑ جائے گی اے رات گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکوں میں گر جائیں گے ناصر میرے آدھا کی صفوں میں جی چاند سے چہرے تو نہا جائیں گے گھومے ہیں اے رات نہ ڈھلنا کے اجڑ جائے گی زین بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینا باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر کا سینا جھولا لی کا جھلاتی ہے سکینہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب کل کون سنے گا یہ میری بکا بھی ہوگا تہ خنجر میرے بھائی کا گلا بھی خیمہ تو کجا سر پہ نہ ہوگی یہ ردا بھی اے رات نہ ڈھلنا کے اجڑ جائے گی زینب گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکوں میں گر جائیں گے ناصر میرے آدا کی صفوں میں یہ چاند سے چہرے تو نہ جائیں گے خوں میں رات نہ ڈھلنا کے اجڑ جائے گی زین بھائی سے دم صبح ہو بچھڑ جائے گی زینا